اس دستے کے پیچھے ایک پیادہ دستہ تھا اس دستے کے سپاہی ہاتھوں میں دف اٹھائے ہوئے تھے دف عرب کا کا مخصوص ساز ہے ہے ہے جس کے ایک طرف اونٹ چمڑا جاتا جب اس پر چوٹ پڑتی تو گونجدار آواز پیدا ہوتی ہے یعنی ڈھول کی طرح سے ہوتا ہے جس طرح سے ڈھولک جب یہ دستہ قطیبہ کے پاس پہنچا تو سالے بن مسلم کی جگہ قطیبہ نے خود لے لی اور سالے دستی کی دستے کی پہلی صف میں چلا گیا یہ تمام کا تمام دستہ اعلیٰ حکام پر مشتمل تھا قطبہ نے دستے کی ترتیب دیکھی اور دستے کو روانگی کا حکم دیا اس کے ساتھ یہ تمام گھوڑے آہستہ آہستہ مگر مخصوص چال چلتے ہوئے روانہ ہوئے ان کے پیچھے پیچھے دف بردار پیادہ دستہ دف بجاتا جا رہا تھا قطبہ سب سے آگے تھا نیزک کے قافلے کا استقبال شہر سے کافی دور کیا گیا اور قطیبہ اسے لے کر شہر کی طرف روانہ ہوا شہر کے قریب پہنچ کر نیزک کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی وہ واقعتاً مسلمان فوج کی حیبت و جلال کا اندازہ لگا چکا تھا اس پر وہ نفسیاتی اثر تاری ہو گیا تھا جو قطیبہ تاری کرنا چاہتا تھا جب وہ دو رویہ دستوں کے درمیان سے گزر رہا تھا تو تمام دستے چاک و چوبند کھڑے تھے یہ منظر اسے نفسیاتی طور پر مفلوج کرنے کے لیے کافی تھا قطیبہ نیزک کو لے کر قصر عمارت میں آ گیا نیزک کے ساتھ سلیم الناسے بھی واپس آ گئے تھے جبکہ وہ مسلمان قیدی بھی نیزک کے ساتھ ہی آئے تھے جن کے بارے میں قطیبہ نے نیزک کو خط لکھا تھا قطیبہ نے ان قیدیوں کے بارے میں حکم دیا تھا کہ ان کے ٹھہرانے کا بندوبست کیا جائے نیزک کے ساتھ آنے والوں میں اس کی انتظامیہ کے چند لوگ بھی شامل تھے نیزک اور اس کے ساتھیوں کو مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا شام کو قطیبہ اور نیزک کے درمیان ملاقات ہوئی نزک ستاسی ہجری کے درمیان میں مرو آیا تھا اور اس کے اور قطیبہ کے درمیان ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات میں نزک نے قطیبہ کی امان قبول کی تھی اور یہ طے پایا تھا کہ نزک کی بادشاہی کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی اس ملاقات میں قطیبہ نے کہا تم نے آنے میں کچھ پسو پیش کیا تھا یہ کہتے ہوئے اس نے سوالیہ انداز میں نیزک کی طرف دیکھا میرے خیال میں یہ ایک قدرتی بات ہے نزک نے سامنے پڑے ہوئے تھال میں سے ایک انگور منہ میں رکھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے قطبہ نے کہا لیکن کیا تمہیں مسلمانوں کی وعدہ شیاری پر شک تھا نہیں ایسی کوئی بات نہیں نے جواب دیا لیکن میرے خیال میں اب ان باتوں کا ذکر مناسب نہیں ہمیں وہ بات کرنی چاہیے جس کے لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں وہ بات تو محترم سلیم الناسے تم سے کر ہی چکے ہیں قطبہ نے سلیم الناسے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا لیکن یہ بات ہمارے درمیان معاہدے کی صورت میں طے پا جائے تو بہتر ہوگا نزک نے دوبارہ کہا ہماری شرائط تو تمہارے سامنے ہیں قطبہ بولا پہلی شرط قیدیوں کی رہائی کی تھی تم نے وہ پوری کر دی دوسری شرط یہ تھی کہ تم خود میرے پاس آؤ تو تم آ گئے اب تیسری شرط یہ ہے کہ تمہارے دشمن ہمارے دشمن اور ہمارے دشمن تمہارے دشمن ہوں گے اگر ہمیں تمہاری ضرورت پڑے تو تم پر یہ فرض ہوگا کہ تم تم ہماری ہماری مدد مدد کو کو آؤ اور اگر نہیں آئے تو تمہارا اور ہمارا تعلق ختم ہو جائے گا اور اسی طرح اگر تمہیں ہماری مدد کی ضرورت پڑے گی تو خدا کی قسم میں اڑ کر تیرے پاس پہنچ جاؤں گا خطیبہ بولتے بولتے خاموش ہو گیا کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ کہنے لگا اگر تجھے میری یہ شرط منظور ہے تو سمجھو کہ ہمارے درمیان معاہدہ طے پا گیا نیزک نے کچھ سوچا اور پھر مسکرا کر کہنے لگا تیری یہ شرائط دلچسپ اور قابل قبول ہیں فتیبہ نے نیزک کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تو پھر آج سے ہماری قدریں ایک ہوئی نیزک نے ہاتھ بڑھا کر قطیبہ سے مصافہ کیا یہ بات واضح نہیں کہ قطیبہ اور نسک کے درمیان طے پانے والے معاہدے کو باقاعدہ تحریری شکل دی گئی تھی یا نہیں لیکن یہ بات واضح ہے کہ یہ معاہدہ ستاسی ہجری کے درمیان میں ہوا زرار بن حسین اور عینی ایک ہی گھوڑے پر سوار جا رہے تھے زرار جانتا تھا کہ اس مقام سے سغد صرف چند دن کی مسافت پر ہے اس کے پاس کھانے پینے کا انتظام تھا لیکن اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ دونوں ایک ہی گھوڑے پر سوار تھے جس سے گھوڑا جلدی تھک گیا تھا زرار نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی تھی اگر وہ اس حالت میں بھی چلتے جاتے تو یہ ان کے لیے اس طرح خطرناک ہو سکتا تھا کہ گھوڑا راستے میں ہی مر جاتا چنانچہ جب زرار بن حسین نے محسوس کیا کہ گھوڑا تھک گیا ہے تو اس نے مناسب جگہ دیکھ کر گھوڑا روک لیا گھوڑے کو مناسب جگہ باندھ کر اس نے کی طرف دیکھا جو قدرے بے فکری سے ریت پر بیٹھی ہوئی تھی وہ بار بار ہاتھ میں ریت بھر کر آہستہ آہستہ زمین پر گرا رہی تھی بن حسین کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا لیکن اینی نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی آخر جب کافی دیر تک نے ریت سے کھیلنا بند نہ کیا تو اس نے خود ہی اینی کو مخاطب کیا تمہیں کم از کم میری موجودگی میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اینی زرار بن حسین کی آواز سن کر کیا کہا تم نے نے اس جیسے زرار کی بات سنی ہی نہیں تھی میں تمہیں یہ کہہ رہا تھا کہ جب تک تم اپنے گھر نہیں پہنچ جاتی تم میری امان میں ہو زرار نے کہا کون سے گھر کی بات کرتے ہو اینی نے آہ بھر کر کہا جہاں اب زندگی کا وجود بھی ختم ہو گیا ہے دیکھو میں نے تمہارے حالات سنے ہیں مجھے تم سے ہمدردی ہے زرار ابن حسین بولا لیکن اگر تم زندہ ہی ہو تو تمہیں اپنے زندہ ہونے کا حق ادا کرنا ہوگا کس حق کی بات کرتے ہو اینی نے ابن حسین کی طرف دیکھا جسے لوگوں نے مجھ سے چھین لیا ہے جس حق سے دنیا نے مجھے محروم کر دیا ہے یہ سب حادثات زندگی میں ہوتے رہتے ہیں ابن حسین نے اینی کو سمجھاتے ہوئے کہا اگر زندگی ان حادثات سے پر نہ ہو تو زندگی کا لطف ختم ہو جاتا ہے اگر انسان کی زندگی میں کوئی حادثہ رونما ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ہمت ہار دے نہیں بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اپنا چھینا ہوا حق واپس لے اور ایسا کرنا با ہمت لوگوں کی جنت ہے لیکن میں کس کے لیے اپنا حق واپس لوں اینی کہنے لگی کسی کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنے لیے اپنے لیے تاکہ تم اپنے آپ پر چھانے والے مایوسی کے سایوں سے نجات حاصل کر سکو زرار نے کہا لیکن میں اپنے لیے بھی کیوں یہ حق واپس لوں میں ان کو حاصل کر کے اب کیا کروں گی اینی بدستور اپنی بات دہرائی جا رہی تھی اگر تم اپنے لیے یہ حق حاصل نہیں کرنا چاہتی ابن حسین نے کہا تو اس شخص کے لیے یہ حق حاصل کرو جو زخمی حالت میں بھی تمہاری راہ دیکھ رہا ہوگا اسے خوش رکھنے کے لیے یہ حق حاصل کرو کیا پتا اینی سسکنے لگی وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں لیکن تم نے جو حالات سنائے ہیں اسے تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ وہ بچ گیا ہوگا زرار بن حسین نے اینی کو کہا ہاں شاید اینی نے جواب دیا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی وہ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے جب ابن حسین نے کہا کہ اب انہیں چلنا چاہیے چنانچہ دونوں ایک بار پھر گھوڑے پر سوار ہوئے اور سغد کی طرف روانہ ہو گئے دور افق پر سورج سورج اپنا چہرہ نمودار کر رہا تھا کے سامنے سے دونوں گزرتے ہوئے ایک دلکش منظر پیش کر رہے تھے دو پیر تک دونوں چلتے رہے اور جب سورج سر پر آ گیا تو ابن حسین نے ایک اوٹ تلاش کر کے گھوڑا روک لیا یہ اوٹ دراصل ایک جھکی ہوئی چٹان تھی اور ایسی چٹانیں عموماً صحرا میں نظر آ جاتی ہیں گھوڑے سے اترنے کے بعد دونوں نے کھانا کھایا کھانا کھا کر اینی فوراً ہی سو گئی کیونکہ وہ رات بھر سے جاگ رہی تھی لیکن ابن حسین کو نیند نہیں آ رہی تھی اس نے گھوڑے کو چارہ ڈالا اور بیٹھ گیا معلوم نہیں وہ کب تک سوتے رہے زرار ابن حسین جاگا تو اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے جگانے کی کوشش کر رہا ہو کچھ دیر وہ حقیقت اور خواب کے درمیان بھٹکتا رہا لیکن جلد ہی وہ اٹھ بیٹھا اور اس نے دیکھا کہ اینی اسے جگا رہی تھی اس وقت اگرچہ سفر کی وجہ سے اینی کا چہرہ گرد آلود تھا لیکن ابن حسین کو اس پر ترس کے ساتھ ساتھ پیار بھی آ رہا تھا اسے اٹھتا دیکھ کر اینی بولی ہمیں اب چلنا چاہیے ابن حسین نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا ہاں واقعی ہمیں اب چلنا چاہیے اگر اب ہم کہیں رکے بغیر چلتے جائیں تو میرے خیال میں کل صبح تک سغد پہنچ جائیں گے پھر اس نے ایرین کی طرف دیکھا اور بولا کیا تم چلنے کے لیے تیار ہو اینی نے ہاں میں جواب دیا اور کچھ دیر کے بعد وہ دونوں گھوڑے پر سوار سغد کی طرف جا رہے تھے اور ابن حسین اینی سے کہہ رہا تھا اینی اس مختصر سے سفر میں مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم بہت قریب آ گئے ہوں پھر وہ خاموش ہو گیا جبکہ اینی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں ابن حسین نے کہا تم نے زندگی کے حادثات کو دل سے لگا لیا ہے لیکن تمہیں زندگی کی طرف واپس لوٹنا ہے اس کی یہی صورت ہے کہ تم ان باتوں کو دل سے کی کوشش کرو ابن حسین نے محسوس کیا کہ اینی اس کی باتوں سے لا تعلقی ظاہر کر رہی ہے تو وہ دوبارہ بولا اینی مجھے اپنا خیر خواہ سمجھو اپنا بھائی سمجھو اور میری باتوں پر غور کرنا اینی نے ایسے سر ہلا دیا جیسے وہ ابن حسین کی باتوں سے متاثر ہو وہ دونوں چلتے رہے سورج آہستہ آہستہ مغرب کی طرف غروب ہونے کی غروب ہو گیا تھا رات اپنا جادو جگانے کی کوشش میں مصروف تھی لیکن وہ دونوں ان تمام باتوں سے بے نیاز چلے جا رہے تھے جس وقت وہ سغد پہنچے اس وقت صبح کی روشنی پھیل چکی تھی لیکن سورج ابھی نہیں نکلا تھا جب اینی کو اغوا کیا گیا تھا اس وقت اس کے ساتھ اس کا ہونے والا شوہر بھی تھا ڈاکو ڈاکو اس کے ہونے والے شوہر کو شدید زخمی کر کے اینی کو اغوا کر کے لے گئے تھے یہ اینی کی خوش قسمتی تھی کہ رستے میں زرار ابن حسین اور اس کے ساتھیوں نے اسے ڈاکوؤں سے بچا لیا یہ صرف اتفاق تھا کہ ڈاکوؤں نے جس جگہ پڑاؤ کیا تھا زرار ابن حسین اور اس کے ساتھیوں نے بھی تقریباً اسی جگہ پڑاؤ کیا تھا اینی ڈاکوؤں سے بچ گئی تھی لیکن جب زرار ابن حسین اور اینی سغد پہنچے تو اینی کا ہونے والا شوہر مر چکا تھا یہ خبر سن کر اینی پر سکتا سا تاری ہو گیا اس کی حالت قابل رحم تھی ذرا بن حسین اینی کو اکیلا چھوڑ کر واپس نہیں آنا چاہتا تھا کیونکہ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اب اینی کا اس دنیا میں کوئی نہیں رہا لیکن اس کے فرائض کچھ ایسے تھے کہ وہ سغدر میں رک نہیں سکتا تھا وہ اسی, اسی دوپہر کو واپس مرو چل پڑا ابھی وہ سغد کے قلعے کے دروازے پر ہی پہنچا تھا کہ اسے کسی نے آواز دی یہ آواز اینی کی تھی ذرائع بن حسین نے واپس مڑ کر دیکھا اینی ایک گھوڑے پر سوار آ رہی تھی ذرائع بن حسین کو اس پر ترس آ رہا تھا تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ گے اینی نے ذرائع بن حسین سے کہا ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خواب کی حالت میں بول رہی ہو میرا اب اس دنیا میں کوئی نہیں رہا کیا تم مجھے پناہ دے سکتے ہو مجھے تمہاری ذات میں بھلائی نظر آ رہی ہے کیا تم میرے ساتھ جانا چاہتی ہو ذرا بن حسین نے پوچھا ہاں نے مختصر سا جواب دیا یہ سن کر ذرا بن حسین اینی کو لے کر اس کے گھر گھر گیا اور نے اپنا ضروری سامان ساتھ لیا اور دونوں مرو روانہ ہو گئے مرو پہنچ کر ذرا بن حسین نے کو اپنے گھر چھوڑا جہاں اس کے گھر کی خواتین اینی کی دیکھ بھال کے لیے موجود تھی اور وہ خود قطیبہ بن مسلم سے ملنے چلا گیا جب ابن حسین مرو پہنچا تو نیزک جا چکا تھا اس کے علاوہ قطبہ بن مسلم نے اپنے بھائی صالح بن مسلم کو ترمز کا عامل مقرر کر دیا تھا اور وہ بھی ترمز جا چکا تھا محترم دوستو اس کے بعد کی کہانی کتاب کے اندر سے غائب ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر چھپائی کی کچھ غلطی ہے تیرا خدا جا کر لڑے تو میں تیرا سر قلم کر دوں گا اور اگر کوئی بھی میرے ساتھ نہ جائے تو اکیلا ہی اس قلعے پر ٹوٹ پڑوں گا یہاں پر قطیبہ کسی قلعے پر کسی دوسرے قلعے پر حملہ کرنے کی بات کر رہا ہے زرار بن حسین نے اس کا غصہ بھاپ لیا تھا اور وہ دوبارہ کہنے لگا مسلم کے بیٹے میرا یہ مطلب نہیں تھا اور میں تجھے یہ یقین دلاتا ہوں کہ وقت پڑنے پر تم مجھے بزدلی کا تانا نہیں دے سکے گا میرا مقصد تو صرف اتنا تھا کہ تجھے آنکھیں بند کر کے چلنے سے منع کروں اور آنے والے خطرات سے تجھے آگاہ کرتا رہوں میں ان خطرات سے بے خبر نہیں ہوں قطبہ بن مسلم نے کہا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت کچھ میری نگاہ سے پوشیدہ ہے میں نے تجھے اسی لیے بلایا ہے کہ کوئی ایسا آدمی بیکند کی طرف روانہ کر جو وہ سب کچھ کھوج کر مجھے بتا سکے جو میں جاننا چاہتا ہوں یعنی قطبہ بن مسلم بیکند کے قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو تو کوئی جاسوس بیکند بھیجنا چاہتا ہے ذرا بن حسین نے پوچھا ہاں قطبہ بولا لیکن وہ کوئی ایسا آدمی ہو جو ذہین اور ایار ہو ہاں ایسا ایک آدمی ہے جو میری نظر میں ذرا بن حسین بولا نو مسلم ہے کیا نام ہے اس کا قطبہ نے پوچھا اس کا نام تنظر ہے زرار بولا لیکن تنظر اجمی کے نام سے مشہور ہے اچھا اسے بلا لاؤ قطبہ نے کہا اور زرار بن حسین کمرے سے نکل گیا کچھ دیر کے بعد ذرا بن حسین دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ ایک شخص اور بھی تھا شکل و صورت سے وہ عربی ہرگز نہیں لگتا تھا ذرا بن حسین نے اس کا تعارف کراتے ہوئے کہا یہ تنظر ہے تنظر اجمی قطبہ نے اسے مسافر کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا ساتھ ہی وہ بولا تنظر سنا ہے تم نو مسلم ہو ہاں مسلم کے بیٹے تنظر نے عربی انداز میں کہا اگرچہ وہ خود عربی نہیں تھا میں نو مسلم ہوں ابن حسین نے مجھے بتایا ہے کہ تو ذہین بھی ہے اسی لیے میں نے تجھے بلایا ہے مجھے تجھ سے ایک اہم بات کرنی ہے قطیبہ بن مسلم کہتا چلا گیا بول میرے امیر کنزل نے اسے مخاطب کیا ایسی کیا خاص بات ہے جو تو مجھ سے کرنا چاہتا ہے میں تجھے ایک اہم کام سونپنا چاہتا ہوں قطبہ بن مسلم بولا لیکن اس کے لیے تجھے رازداری سے کام لینا ہوگا قطیبہ کی سن کر قطیبہ کی بات سن کر تنظر نے یوں سر ہلا دیا جیسے وہ اس کی بات سمجھ گیا ہو سن لے قطیبہ بولا میں تجھے بیکند بھیجنا چاہتا ہوں قطیبہ کے خاموش ہوتے ہی تنظر نے سوال کیا کس مقصد کے لیے تو وہاں جاسوس بن کر جائے گا میرا ارادہ بیکند پر حملے کرنے حملہ کرنے کا ہے بیکند فوجی لحاظ سے بہت اہم شہر ہے اس کے علاوہ وہ تجارت کا مرکز بھی ہے اگر وہ ہمارے ہاتھ آ جائے تو گویا سونے کی چڑیا ہمارے ہاتھ آ جائے گی اس کے علاوہ ہم آگے پیش قدمی کے قابل ہو جائیں گے لیکن جہاں ہمارے سامنے یہ فوائد ہیں وہاں خطرات بھی ہمارے منتظر ہیں میں ان خطرات سے آگاہ ہوں لیکن ایک بار تیری آنکھوں سے انہیں دیکھنا چاہتا ہوں یہ کہہ کر قطبہ بن مسلم چپ ہو گیا میں سمجھ گیا امیر تنظر بولا یہ سمجھ لے کہ اب تو خود بیکن کی گلیوں میں گھوم رہا ہوگا خدا کی قسم تو یہاں بیٹھ کر میری آنکھوں سے دیکھ سکے گا میرے خیال میں سعد بن ابھی وقت سعد بن ابھی قیس کو ساتھ لے جانا قطیبہ کہنے لگا لیکن اسے رازداری کی نصیحت ضرور کرنا اور مزید کچھ ہدایت دینے کے بعد قطیبہ نے اسے رخصت کر دیا قطیبہ نے اسے یہ خاص طور پر کہا تھا کہ اس تمام گفتگو کو راز ہی رہنا چاہیے اور پھر دوسرے دن تنظر بیکند کی طرف روانہ ہو گیا اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا یہ سعد بن ابی قیس تھا بازار میں ایک شخص سانپ کا تماشا دکھا رہا تھا اس کے ارد گرد لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا یہ گویا ان کے لیے ایک بہت بڑی تفریح تھی جو انہیں خان خال ہی نصیب ہوتی تھی یعنی کبھی کبھی نصیب ہوتی تھی یہ بھی شاید ان کے لیے ایک خوش نصیب دن تھا کہ وہ اس کھیل سے لطف اندوز ہو رہے تھے پہلے اس شخص نے جو ہولیے سے ہی کوئی سپیرا لگتا تھا پٹاری سے ایک سانپ نکالا اس سانپ کا رنگ بالکل سیاہ تھا سانپ نے باہر نکلتے ہی پھن پھیلا لیا اور وہ آدمی اس سانپ کے بارے میں لوگوں کو بتانے لگا اور بھائیوں سپیرا کہہ رہا تھا اس کا زہر اتنا خطرناک ہے کہ اگر کسی کو کاٹ لے تو اسے دوسرا سانس نصیب نہیں ہوتا وہ اس سانپ کی خصوصیات بتانے لگا پھر اس نے اسے دوبارہ پٹاری میں رکھا اور چند مزید سانپ نکال کر ان کی خصوصیات بتانے لگا آخر میں اس نے سانپ کے زہر کے تریات کے لیے چند دوائیاں نمائش کی کچھ لوگوں نے یہ ادویات خریدی اور آخر کار وہ تمام سامان سمیٹ کر ایک طرف کو چل دیا وہاں موجود ہجوم آہستہ آہستہ کم ہونے لگا اور وہ شخص شہر سے باہر نکل آیا اب اس کا رخ شہر سے کچھ دور واقع بنجر ٹیلوں کی طرف تھا ان ٹیلوں میں پہنچ کر اس نے منہ سے مخصوص آواز نکالی اور جواب میں اسی طرح کی ایک آواز اسے سنائی دی وہ اس آواز کی سمت میں چل پڑا اور آخر کار ایک پہاڑی غار کے دہانے پر پہنچ گیا اور بے دھڑک غار میں داخل ہو گیا ابھی وہ غار میں داخل ہوا ہی تھا کہ آواز ابری آگائے تنظر اور آنے والا جو کہ تنظر اجمی تھا وہ بولا ہاں آواز پھر آئی کہو کیسا رہا تمہارا تماشا تنظر غار میں اندھیرے کی وجہ سے اس شخص کی شکل تو نہیں دیکھ سکتا تھا لیکن آواز کو پہچان ضرور سکتا تھا یہ اس کے دوست سعد بن ابی قیس کی آواز تھی جو مرو سے اس کے ساتھ آیا تھا یہ دونوں جب بیکند پہنچے تھے اس وقت رات کا پچھلا پہر تھا اور شہر کا دروازہ بند تھا اس لیے مجبوراً انہیں شہر سے باہر ہی رکنا پڑا کسی پناگاہ کی تلاش انہیں اس غار تک لے آئی تھی انہوں نے دو دن اس غار میں گزارے تھے سعد بن ابی قیس چاہتا تھا کہ وہ شہر کی کسی سرائے میں ٹھہر جائیں لیکن تندر نے اسے منع کر دیا تھا اسی عرصے میں تندر نے قریبی بستی کے ایک شخص سے چند سانپ اور کچھ ایسی ہی چیزیں خریدی اور پھر سپیرے کا روپ دھار کر شہر میں تماشا دکھانے آ گیا وہ دراصل یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ شہر والوں کا رویہ کیا ہوگا دوسرا وہ شہر میں موجود جاسوسوں کی نظر میں نہیں آنا چاہتا تھا بیکند بخارا کا شہر تھا بخارا اس دور میں صرف شہر ہی نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی بادشاہی کا نام بھی تھا اور بخارا شہر ہی اس کا دارالحکومت تھا بخارا کے بادشاہ کا نام دروان تھا بعض مورخ اس کا نام دروان خزابی لکھتے ہیں تاریخ میں بیکند کے حاکم کا نام نہیں ملتا لیکن یہ بات واضح ہے کہ بیکند بخارا کے شہروں میں دریائے جیچو سے سب سے زیادہ قریب تھا اور اس جگہ واقع تھا جہاں صحرا ختم ہو رہا تھا اسی لیے یہ علاقہ تھوڑا ریتیلا چٹانی تھا اب سات ابی قیس اور تنظر اگلا قدم اٹھانے کے لیے سوچ رہے تھے تنظر کا بھیس خوب تھا اور اس بھیس میں پہچانے جانے کے مواقع نہ ہونے کے برابر تھے اسی لیے دونوں نے یہ طے کیا کہ تنظر کچھ دن کے بعد دوبارہ بھیس بدل کر شہر میں جائے گا اور اب اس جگہ سانپ کا تماشا کرے گا جہاں فوجیوں کی بیڑکیں اور سرکاری عمارتیں تھیں یہ جگہ تنظر پہلے ہی دیکھ آیا تھا دونوں میں یہ بھی طے پایا کہ بن ابی قیس دور رہ کر تنظر کی نگرانی کرے گا اور کسی ممکنہ خطرے سے نپٹنے کے لیے تیار رہے گا دراصل زرار بن حسین نے دونوں کو روانہ کرتے وقت یہ بات خاص طور پر کہی تھی کہ انہیں بیکند میں ضرورت سے زیادہ ہوشیار رہنا پڑے گا کیونکہ بخارا کا جاسوسی نظام خاصا چست اور تیز تھا اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے دونوں احتیاط سے قدم اٹھانا چاہتے تھے ابن ابی قیس تنظر سعد بن ابی قیس سے کہہ رہا تھا مجھے اس سارے کھیل میں ایک عجیب سا لطف آ رہا ہے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے اندر کچھ کر گزرنے کی خواہش پوری ہو رہی ہے تنظر سعد بولا یہ انسان کی فطرت ہے خطرات سے پہلے وہ خوفزدہ ہوتا ہے جیسے مرب سے چلتے وقت تو تھا اس کے ساتھ ہی سعد ہنسنے لگا پھر ہنستے ہوئے بولا لیکن خطرات میں پڑ کر وہ لطف اندوز ہونے لگتا ہے اور انسان کی یہی فطرت کبھی اسے یرموک کی طرف دھکیل دیتی ہے تو کبھی قادسیہ کی طرف بات تو تیری ٹھیک ہے تنظر بولا لیکن یہ بتا ابھی کیس کیا یہ خطرے تیرے لیے باعث فرحت نہیں ہے یعنی خوشی کا باعث نہیں ہے ہاں میں بھی اس سے پورا پورا لطف اندوز ہو رہا ہوں لیکن ایک بات سے مجھے الجھن ہو رہی ہے سعد بولا کس بات سے تنظر نے سوال کیا یار یہ جو سانپ تو نے میرے سرہانے رکھے ہوئے ہیں ان کی پٹاریاں اٹھا اور اسی کو واپس کرا جس سے تو یہ لایا ہے سعد نے منہ بناتے ہوئے کہا تنظر اس کی بات سن کر مسکرانے لگا اور بولا لیکن ان کے بغیر ہمارا کام کیسے چلے گا جب ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی تو دوبارہ حاصل کر لیں گے سعد نے گویا فیصلہ ظاہر کیا لیکن اس طرح بہت مسئلہ ہو جائے گا تنظر بولا چل ٹھیک ہے تو ان سانپوں کے پاس رات بسر کر میں باہر چلا جاتا ہوں سعد بن ابی قیس بولا تو تیرا کیا تیرا کیا خیال ہے تنظر نے ہنستے ہوئے کہا کیا ان چٹانوں میں تجھے سانپ نہیں ملیں گے اور سعد بن ابی قیس صرف اسے گھورتا رہ گیا چند دن کے بعد تنظر دوبارہ اسی حلیے میں یعنی سپیرے کے حلیے میں شہر کی طرف روانہ ہو گیا اس سے کافی فاصلہ رکھتے ہوئے بن بھی روانہ ہو گیا دونوں کے درمیان فاصلہ اتنا تھا کہ کو تنظر ایک ہیولا سا نظر آ رہا تھا مقررہ جگہ پر پہنچ کر تنظر نے اپنا سامان کھولا اور ایک بار پھر وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا اس کے ارد گرد ہجوم بڑھتا جا رہا تھا اسی ہجوم میں سعد بن ابھی کیس بھی شامل ہو گیا بظاہر وہ پوری دلچسپی سے اس تماشے کو دیکھ رہا تھا لیکن اس کی نظریں بڑی ہوشیاری سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد بھی اسے ارد گرد کوئی غیر معمولی حرکت نظر نہ آئی دیکھنے والوں کو یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے تنظر پورے انہماک سے اپنے کام میں مصروف ہے لیکن اس کی نظریں بڑی تیزی سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی وہ کوئی چیز تلاش کر رہا تھا یہ کی نظر ایک شخص پر آ کر ٹھہر گئی اور اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی اس کے خیال میں یہ شخص بیکن کا کوئی اعلیٰ فوجی افسر تھا اور اس کے لباس سے بھی یہ ظاہر ہوتا تھا لیکن جس لمحے تنظر نے اسے دیکھا اسی لمحے اس آدمی نے بھی تنظر کی طرف دیکھ لیا یہ دیکھ کر تنظر نے فوراً اپنی نگاہیں اس پر سے ہٹا لی مگر تنظر کی یہ حرکت اس آدمی سے چھپی نہ رہ سکی اس آدمی کے چہرے پر کچھ الجھن کے آثار پیدا ہو گئے وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آخر اس سپیرے نے اس سے نظریں کیوں چرائی ہیں ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کس طرح یہ بات معلوم کی جائے کہ تنظر نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا لیکن وہ آدمی مسلسل تنظر کی ہی طرف دیکھ رہا تھا لہذا اس نے ایک بار پھر نظریں لی اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس اجنبی کی نظریں ابھی تک اس کا تعاقب کر رہی ہیں ادھر وہ اجنبی بھی چوکنا ہو گیا تھا اسے کسی گڑبڑ کے آثار نظر آ رہے تھے اب تنظر کی نظر سعد ابی قیس کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑنے لگی لیکن اس دوران وہ برابر صحابوں کا تماشا دکھا رہا تھا جلد ہی اس نے سعد بن ابی قیس کو تلاش کر لیا وہ بھی اسی کی طرف دیکھ رہا تھا تنظر نے آنکھوں آنکھوں میں اسے اشارہ کیا سعد بن ابی قیس نے اس سمت میں دیکھا جدھر تنظر نے اشارہ کیا تھا اسے محسوس ہوا جیسے ایک شخص مسلسل تنظر کو گھورے جا رہا ہو یہ دیکھ کر اسے تھوڑی پریشانی ہوئی لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا ادھن تندر نے جلدی جلدی تماشا ختم کیا اور اپنا سامان سمیٹ کر شہر سے باہر کی طرف چل پڑا جبکہ سعد کچھ دور کھڑا اسے دیکھتا رہا وہ ایک دم چونکا جب اس نے اسی اجنبی کو تنظر کے پیچھے جاتے دیکھا اب وہ مجبور تھا کہ تنظر کو خبردار نہیں کر سکتا تھا اس طرح وہ بھی اس آدمی کی نظروں میں آ سکتا تھا لیکن وہ اتنا اندازہ ضرور لگا چکا تھا کہ اس اجنبی کا تعلق بیکند کے محکمہ سورا رسانی سے ضرور ہے اس نے اس اجنبی کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کر لیا وہ تینوں شہر سے خاصے دور نکل آئے تھے اب ان کا راستہ چٹانی تھا ان کے تعاقب کی صورتحال یہ تھی کہ تنظر کا تعاقب اجنبی کر رہا تھا جبکہ اس اجنبی کا تعاقب سعد بن ابھی قیس کر رہا تھا تنظر اپنے تعاقب سے بے خبر تھا جبکہ اجنبی اپنے تعاقب سے بے خبر تھا آخر تنظر اس غار میں داخل ہو گیا جس میں یہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے تنظر کے اندر داخل ہوتے ہی وہ اجنبی رک گیا اسے رکتا دیکھ کر بن ابی قیس بھی ایک اوٹ میں چھپ گیا مگر اس طرح کہ وہ خود تو اجنبی کو دیکھ سکتا تھا لیکن وہ اجنبی اسے نہیں دیکھ سکتا تھا وہ اجنبی شاید تنظر کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا جب کافی دیر تک تنظر باہر نہ آیا تو وہ اجنبی واپس پلٹ آیا وہ جان چکا تھا کہ یہ تنظر کا ٹھکانہ ہے اب وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آیا وہ ایسے ہی تنظر پر شک کر رہا ہے یا اس کا شک درست ہے لیکن مزید کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اس نے شہر واپس جانا بہتر سمجھا لیکن اس سے ایک بھول ہو چکی تھی کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ تنظر اکیلا ہے یا اس کا کوئی ساتھی بھی اس کے ساتھ ہے وہ یہی سمجھ کر واپس آ گیا کہ تنظر اکیلا ہے اس کے واپس جاتے ہی سعد تنظر کے پاس پہنچ گیا اس نے تنظر کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور بولا میرے خیال میں ہمیں اب واپس چلے جانا چاہیے اگرچہ تنظربی سعد نبی قیس کی بات سے فکرمند ہو گیا تھا لیکن پھر بھی مسکراتے ہوئے بولا اور تو مسلم کے بیٹے کو جا کر کیا بتائے گا ہم نے ابھی معلوم ہی کیا کیا ہے جتنا کام ابن مسلم نے ہمیں سونپا تھا سعد بن نبی قیس کہنے لگا وہ ہم کر ہی چکے ہیں اس نے ہمیں قلعے کے دفاع اور یہاں کی فوج کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کو کہا تھا اور آج میں نے شہر میں گھوم پھر کر قلعے کے دفاع کے بارے میں اچھی خاصی معلومات اکٹھی کر لی ہے اور میرے خیال میں ابن مسلم کے لیے یہی معلومات کافی ہوں گی لیکن میں ابھی مطمئن نہیں ہوا تنظر نے سعد سے کہا تو تو کیا چاہتا ہے کہ ابھی چند دن اور یہاں ٹھہرے سعد بن ابھی کہنے لگا ہاں ابھی قیس کے بیٹے تنظر بولا میں یہی چاہتا ہوں لیکن اے اجمی یہ بھی سوچ اگر ہم پکڑے جاتے ہیں تو یہ معلومات بھی قطیبہ کے کام نہیں آ سکیں گے کچھ دیر وہ اسی بحث میں مصروف رہے آخر یہ طے پایا کہ بن ابی قیس یہ معلومات لے کر مرو چلا جائے اور کچھ دن کے بعد تنظر بھی مرو پہنچ جائے گا چنانچہ اسی رات سعد بن ابی قیس مرو روانہ ہو گیا مرو میں قطیبہ بن مسلم نے بیکن پر حملے کے لیے تمام حکمت عملی تیار کر لی تھی اور اب کچھ دنوں تک اس نے یہ منصوبہ فوج کے اعلی افسران کو سمجھانا تھا لیکن اس, اس سے پہلے ہی اس نے فوج کو مصروف کرنے کے لیے مشقوں کا آغاز کر دیا تھا مرب شہر سے باہر تمام دن دھول اٹھ اٹھ کر بیٹھتی تھی اس دھول میں کبھی گھڑ سوار آپس میں برسر پیکار نظر آتے تھے تو کبھی پیادہ دستے اس دن بھی گرد و غبار کا یہ اٹھ اٹھ کر بیٹھنا جاری تھا جب قطیبہ نے فوج کے اعلی افسران کو قاصد بھیج کر بلا لیا وہ اس وقت میدان میں ہی موجود تھا اور ان مشقوں کی نگرانی کر رہا تھا جب سب افسران جمع ہو گئے تو قطیبہ نے انہیں اپنے منصوبے سے آگاہ کرنا شروع کیا اس نے زیادہ لمبی بات نہ کی بس چند جملوں اور اس کے بعد نقشے کی مدد سے تمام منصوبہ ان کے سامنے رکھ دیا اور مجھے امید ہے کہ ہم خاموشی سے اہل بیکند کے سر پر ٹوٹ پڑیں گے کیونکہ ہماری رازداری ہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہوگی قطیبہ بن مسلم بولا اگر ہم بیکن فتح کر لیتے ہیں تو بخارا تک ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا اور پھر ہماری انشاءاللہ اور پھر انشاءاللہ ہماری اگلی منزل بخارا ہوگی اس کے ساتھ ہی اس نے زمین پر بچھائے نقشے پر اس جگہ انگلی رکھ دی جہاں بخارا لکھا ہوا تھا اس نے باری باری سب کی طرف دیکھا اور سب کو خاموش دیکھ کر دوبارہ کہنے لگا لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لے کہ اس مرتبہ کی جنگ پچھلی جنگ سے مختلف ہوگی اس مرتبہ ہمیں صحیح معنوں میں مرنا اور مارنا ہوگا یہ نہ سمجھ لینا کہ اس بار بھی معاملہ سلاح پر ختم ہو جائے گا اس دفعہ ہمارا مقابلہ دروان سے ہے جو مرنا اور مارنا جانتا ہے اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ اگر ہماری طرف سے راجداری نہ برتی گئی تو وہ ارد گرد کے علاقوں سے بھی فوج اکٹھی کر لے گا اور اس طرح ہمارے لیے بیکن فتح کرنا ممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو جائے گا یہاں تک کہہ کر وہ خاموش ہو گیا کچھ دیر وہ نقشے پر دیکھتا رہا اور پھر سر اٹھا کر کہنے لگا بیکند کا دفاع بھی میرے علم کے مطابق خاصا مضبوط ہے لیکن مجھے دفاع کے بارے میں صحیح معلومات ابھی پوری طرح نہیں ملی اس لیے میں نے دو آدمی بیکن بھیجے ہیں میرے خیال میں وہ چند دنوں تک آ جائیں گے پھر ہم ان کی حاصل کردہ معلومات کی روشنی میں کوئی پختہ فیصلہ کر سکیں گے اور تمام فوجی افسروں نے اس کی تائید میں سر ہلا دیا ویسے ابن مسلم زرار بن حسین بولا کیا انہیں اب تک واپس نہیں آ جانا چاہیے تھا ہاں قطبہ نے کہا انہیں آ تو جانا چاہیے تھا لیکن شاید وہ ابھی مزید معلومات کی تلاش میں ہوں نہیں ابن مسلم مجھے ڈر ہے کہ وہ پکڑے نہ گئے ہوں ذرا بن حسین بولا تو قطبہ نے اس کی طرف دیکھا یہ بات سن کر اس کے چہرے پر پریشانی کا ہلکا سا تاثر ابرایا تھا وہ بولا لیکن ان کا کام تو بس دفاعی انتظامات دیکھنے کا تھا جو وہ قلعے میں گھوم پھر کر دیکھ سکتے ہیں پھر خیر تم لوگ اپنے اپنے دستوں میں چلو مجھے کچھ اور انتظام کرنا ہوگا اس کے بعد سن کر سب لوگ وہاں سے چلے گئے گئے اور اب وہ اکیلا کھڑا کچھ سوچ رہا تھا تھا بن ابی قیس کو ہوئے دوسرا دن تنظر اسی غار میں موجود تھا رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا اور وہ اس آدمی کی وجہ سے پریشان تھا جس نے اس کا پیچھا کیا تھا اسی لیے وہ کچھ دن خاموشی سے گزارنا چاہتا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کی نظر میں آ جائے اتنا تو اسے یقین ہو چلا, ہو چلا تھا کہ اس آدمی کا تعلق بیکند کے محکمہ سراغ رسانی سے تھا ابھی وہ بیٹھا اپنے اگلے منصوبے کے تانے بانے ہی بن رہا تھا جب اسے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی اس آواز سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ تین یا چار آدمی تھے تنظر کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی وہ فوراً اٹھا اور تلوار کی طرف لپکا جو اس نے غار کی دیوار کے ساتھ کھڑی کر رکھی تھی تلوار اٹھا کر وہ فوراً غار سے باہر نکل آیا اس کا خیال تھا کہ آنے والے ابھی کچھ دور ہوں گے اور وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر نکل جائے گا لیکن اسے دیر ہو چکی تھی جو ہی وہ غار سے باہر آیا اسے دھر لیا گیا یعنی پکڑ لیا گیا باہر چار آدمی فوجی لباس میں ملبوز تھے انہوں نے تنظر کو پکڑ کر اس کے بازو پیچھے کر کے باندھ دیے اور اسے لے کر شہر کی طرف چل پڑے تنظر شور مچا رہا تھا کہ اسے کیوں پکڑ کر لے جایا جا رہا ہے لیکن ہر بار منہ سے آواز نکلنے کے ساتھ ہی ایک اس کے بھرے ہوئے کالوں پر پڑتا آخر تنگ آ کر تنظر نے چیخ و پکار بند کر دی اور خاموشی سے ان چاروں کے ساتھ چلتا رہا اس نے ذہنی طور پر قبول کر لیا تھا کہ اس کا راز کھل چکا ہے اور اب وہ خود کو آنے والے لمحات کے لیے تیار کر رہا تھا کافی دیر چلنے کے بعد وہ لوگ شہر میں داخل ہوئے اور تنظر کو ایک خوبصورت عمارت میں لے جایا گیا تنظر کو عمارت کے باہر لکھے گئے الفاظ سے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ محکمہ سراغ رسانی کا دفتر تھا یعنی انٹیلیجنس کا آفس ان چاروں نے تنظر کو ایک کمرے میں چھوڑا اور باہر نکل گئے یہ کمرہ کسی کی خوابگاہ معلوم ہوتا تھا اسے نہایت ہی خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا کمرے کے وسط میں موجود مخملی پلنگ دیکھنے والے پر نیند تاری کر دیتا تھا تنظر حیران ہو کر کمرے کو دیکھ رہا تھا اس کے کے اندازے مطابق اگر یہ محکمہ سراغ رسانی کا دفتر تھا تو اسے اس وقت کسی تاریخ کوٹھڑی میں ہونا چاہیے تھا لیکن جو جو وہ سوچتا جاتا اس کا سر چکراتا جاتا تھا اس کے بازو ابھی تک پیچھے بندے ہوئے تھے جنہیں وہ کوشش کے باوجود آزاد نہ کروا سکا تھا اگر اس کے بازو آزاد ہو جاتے تو اس عمارت سے فرار ہونا اس کے لیے مسئلہ نہیں تھا کیونکہ اندر آتے ہوئے اس نے ایک ایسا راستہ دیکھ لیا تھا جو اس کے فرار کے لیے موضوع تھا وہ ابھی حالت کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک پختہ عمر کا آدمی اندر داخل ہوا اندر داخل ہونے والے کو دیکھ کر وہ بے اختیار چوک اٹھا یہ وہی شخص تھا جس نے تنظر کا پیچھا کیا تھا اندر آتے ہی وہ سامنے موجود پلنگ پر بیٹھ گیا اور تنظر کو جو کہ ابھی تک کھڑا تھا مخاطب کرتے ہوئے بولا کہو کیا حال ہے تنظر تنظر اس نے پر کچھ زیادہ ہی زور دیا تھا اور ہی تنظر کے کے چہرے چہرے پر گاڑ دی وہ اس کا رد عمل پڑھنا چاہتا تھا تنظر کا رد عمل بالکل اس کے اندازے کے مطابق تھا تنظر اس کے منہ سے اپنا نام سن کر حیران رہ گیا تھا تنظر کو حیران دیکھ کر اس نے ہلکا سا کہکہ لگایا اور بولا بہت خوب تو میں نے تمہارا نام صحیح لیا ہے اس نے تنظر کی طرف دیکھا نہیں تنظر نے جھوٹ بولا تو پھر تم ہی اپنا نام بتاؤ اس نے تنظر کی آنکھوں میں جھانکا اس کے چہرے پر تنزیہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی میرا نام غورک ہے تنظر نے جواب دیا تنظر کا جواب سن کر وہ شخص بستر سے اٹھا اور تنظر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا کچھ دیر غور سے اسے دیکھتا رہا تھا تنظر مسلسل جھوٹ بول کر, بول کر اپنی جان چھڑانا چاہتا تھا جس کی اسے امید کم ہی تھی اس نے ذہنی طور پر قبول کر لیا تھا کہ اس آدمی کو اس کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو گیا ہے ہے دوسری بات جو اس کے ذہن میں ابری تھی تھی وہ یہ کہ کیا بن ابی قیس جاتے ہوئے پکڑا گیا اور اس نے یہ تمام باتیں اگل دی ہیں وہ شخص شاید تنظر کی زبان سے ہی حقیقت کا اقرار کروانا چاہتا تھا اسی لیے بار بار تنظر پر نفسیاتی حملے کر رہا تھا اس بار بھی وہ اچانک ہی بول پڑا لیکن اگر تمہارا دوسرا ساتھی کچھ وقفہ دے کر پھر بولا پکڑا جاتا تو شاید تم حقیقت چھپا نہ سکتے اس چھوٹے سے وقفے میں تنظر کے چہرے پر پریشانی کی ایک ہلکی سی جھلک آ کر گزر گئی لیکن یہ جھلک اس شخص کی جہاں دیدہ نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی وہ شخص پھر بولا چلو چھوڑو ان باتوں کو ذرا آرام سے بیٹھو آرام کرو پھر بات کریں گے اس کے ساتھ ہی اس نے تنظر کے ہاتھ کھول دیے اور کمرے سے نکلنے لگا جاتے جاتے وہ روکا اور تنظر کی طرف کر کر کے بولا میرا نام ارد ہے ہم آج سے دوست ہوئے یہ کہہ وہ کمرے سے نکل گیا اور تنظر حیران و پریشان بستر پر ڈھیر ہو گیا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں اس پائے کے سراغ رسا بھی موجود ہو سکتے ہیں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے فرار کے راستے بند ہو چکے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کے ہاتھ نہ کھولے جاتے کافی دیر تک وہ اسی طرح پڑا رہا جب نیند سے اس اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگی تو نے سونے کا ارادہ کر لیا آج جانے کتنے دنوں کے بعد وہ نرم بستر پر سونے لگا تھا اس نے ایک بار سر تکیے پر رکھا تو اسے پتا ہی نہ چلا کہ کب اس کی آنکھ لگ گئی وہ تمام رات سوتا رہا وہ سوتا ہی رہتا اگر وہ اسے جھنجھوڑ کر نہ اٹھاتی تندر نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک مظلوم صورت لیکن حسین لڑکی اسے اٹھا رہی تھی اس کے لباس اور سہمی ہوئی صورت دیکھ کر تنظر کو اندازہ ہو گیا کہ یہ یقیناً خادمہ ہے وہ اٹھا تو خادمہ اسے کھانا دے کر چلی گئی کھانا واقعی لذیذ تھا لیکن یہ سب باتیں جو ابھی تک ہوئی تھی تنظر کے لیے واقعی عجیب تھی اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کھانا کھا کر تنظر کافی دیر تک بیٹھا سوچتا رہا وہ اس وقت چونکا جب وہی شخص یعنی ارد اندر داخل ہوا اس کے پیچھے پیچھے وہی خادمہ اندر داخل ہوئی جس نے تنظر کو کھانا دیا تھا وہ خالی برتن اٹھانے کے لیے اندر آئی تھی جتنی دیر وہ برتن اٹھاتی رہی وہ دونوں خاموش رہے لیکن جو ہی وہ باہر نکلی تو ارد کمرے کے کونے میں موجود کرسی پر بیٹھ گیا اور تنظر سے کہنے لگا تنظر میرا نام تنظر نہیں غورک ہے تنظر نے اس کی بات کاٹ کر کہا تم لاکھ چھپانے کی کوشش کرو لیکن جو کچھ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اسے تم جھٹلا نہیں سکتے اس نے تنظر کی طرف مانا خیز نظروں سے دیکھا کیا کہنا چاہتے ہو تم تنظر نے پریشان ہو کر کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر لمحے تمہارے چہرے کا اتار چڑھاؤ تمہارے جھوٹ کی چگلی کھا رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہاری اصلیت کھل چکی ہے کس طرح کھلی یہ اس وقت بتاؤں گا جب تم ہمارا ساتھ دینے کی حامی بھر لو گے میں سمجھا نہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو تنظر نے ایسے لہجے میں کہا جس میں حیرت نمایاں تھی دراصل بات یہ ہے کہ تم قطیبہ کے جاسوس ہو اور مرگ سے آئے ہو ارد نے یہاں تک ارد یہاں تک کہہ کر رک گیا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے میرے دوست تنظر نے اسے ٹالنا چاہا تھا دیکھو میں تم پر کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا ہاں اگر تم نے مجبور کیا اس نے بات ادھوری چھوڑ دی کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ پھر بولا میری پوری بات سن لو تمہارا ہی اس میں فائدہ ہے میرا کیا فائدہ ہے جو تمہیں مجھ سے زیادہ عزیز ہے تنظر نے سوال کیا تمہیں بس چھوٹا سا کام کرنا ہوگا تمہارے قدموں میں دولت نیچاور کر دی جائے گی اس کے علاوہ بیکند کی حسین کنیزیں تمہاری ملکیت ہوں گی اس نے کہا اب تنظر اس کی باتوں میں دلچسپی لے رہا تھا لیکن وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے ارد کی باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہو تنظر نے سوال کیا بس وہی کام جو تم کتبا کے لیے کر رہے ہو ارد نے جواب دیا اس کی بات سن کر تنظر اچھل پڑا لیکن فوراً ہی خود کو سنبھالتے ہوئے بولا تمہارا کیا مطلب ہے یہی کہ پہلے تم قطیبہ کے لیے جاسوسی کرنے آئے تھے اب ہمارے لیے کرو ارد نے کہا اس کے ساتھ ہی ارد بے نیازی سے اٹھا اور یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا کہ اگر تم ہمارے لیے کام کرو گے تو تم آزاد ہوگے معاشرے میں عزت ملے گی دولت ملے گی اور بہت کچھ ملے گا لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو قید خانے کی اس کو اس میں بند کروں گا جس میں کوڑ زدہ قیدی بند ہیں نہ وہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں اور پھر تم بھی اسی حالت کو پہنچ جاؤ گے قدیم بادشاہوں کے ہاں یعنی پرانے بادشاہوں کے ہاں قید خانوں کا عجیب تصور ہوتا تھا اگر کوئی شخص ان میں پہنچ جاتا تو شاید قسمت سے ہی باہر آ سکتا تھا ہزاروں میں سے شاید کوئی ایک بچ کر نکلتا ہوگا یہ قید خانے انتہائی تاریخ گندے اور بدبودار ہوتے تھے اور حد تو یہ کہ قیدی ہوائی ضروریہ سے بھی یہی فارغ ہوتے تھے یعنی پیشاب پاخانے کے لیے الگ سے بیت الخلا بنی ہوئی نہیں ہوتی تھی یہاں بند قیدیوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا یہاں ایسے قیدی بھی بند ہوتے تھے جنہوں نے کئی کئی سال سے روشنی نہیں دیکھی ہوتی تھی اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اسی بیماری میں سسک سسک کر مر جاتا تھا جو بیماری یہاں عام ہوتی وہ تھی کوڑ جس میں قیدی کا جسم زخموں سے بھر جاتا تھا اور پھر زخم گلنے لگتے تھے اور پھر ان میں کیڑے پڑ جاتے تھے اور پھر وہ شخص نہ جیتا تھا نہ مرتا تھا اگر ایک شخص کو کوڑ ہو جاتا تو اس کوٹری میں بند تمام قیدی اس کی لپیٹ میں آ آ جاتے تھے اور اگر کسی کو اس قیدی پر زیادہ ہی رحم جائے تو اسے قتل کروا دیا جاتا تھا تنظر ان تمام باتوں سے واقف تھا اس لیے ارد کی باتیں سن کر وہ کانپ کر رہ گیا اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ارد کے کہنے کے مطابق کام کرے گا اسے سب سے زیادہ لالچ دولت حاصل کرنے کا تھا تنظر کی جگہ کوئی اور مسلمان ہوتا تو کبھی ان باتوں کو قبول نہ کرتا لیکن اسے ابھی مسلمان ہوئے عرصہ ہی کتنا ہوا تھا ابھی تو اسلام اس کے دل میں بھی مکمل طور پر نہیں اترا تھا اسی لیے جب اسے دولت ملنے کی امید نظر آئی تو وہ سب کچھ بھول گیا سونے پر کہ اسے حسین لونڈیوں کا لالچ دیا گیا تھا وہ تصور میں ان لونڈیوں کو کسی اور ہی نظروں سے دیکھ رہا تھا دولت کے نشے پر جب عورت کا نشہ سوار ہوا تو تنظر کے اندر کی دنیا ہی بدل گئی یہ اس کے ایمان کی کمزوری تھی کہ دولت اور حسین عورتوں کے تصور نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا یہ صرف اس کے ہی ایمان کی کمزوری نہیں تھی بلکہ آج کے دور کے ہر انسان کی کمزوری بن چکی ہے اور ہم اس کمزوری کا تصور کر کے بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں وہی تنظر جو کچھ دیر پہلے اردو کو کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا اب بے جینی سے اردو کا انتظار کر رہا تھا دوپہر کے وقت اردو تو نہ آیا البتہ وہ خادمہ کھانا لے کر آ گئی جب وہ کھانا رکھ کر جانے لگی تو تنظر نے اسے کہا کو بلا دو گی مالک کہیں گئے ہوئے ہیں خادمہ نے جواب دیا وہ وہ دیکھ رہی تھی کہ تنظر اسے مسلسل جا رہا تھا اور اس کی نگاہوں کا مطلب اچھی طرح سمجھتی تھی وہ حسین تھی اور اپنی طرف اٹھتی ہوئی نگاہوں کی زبان جانتی تھی وہ واپس مڑی اور تنظر کے سامنے آ کھڑی ہوئی کچھ دیر تنظر کی طرف خاموشی سے دیکھنے کے بعد بولی آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا کوئی اتنا حسین بھی ہو ہو ہو سکتا ہے تنظر نے بے ساختہ کہہ دیا اور پھر کچھ کچھ سا کر بولا نہیں تم تم جاؤ اگر سمجھتے کہ میں تمہاری نگاہوں کا مطلب نہیں سمجھتی تو تم اپنے آپ کو فریب دے رہے ہو لیکن کاش تم بھی میرا دل پڑھ سکتے تمہیں ایک ہی بار دیکھنے سے تم مجھے اپنے لگے ہو اس خادمہ نے بغیر کسی جھجک کے کہہ دیا اچھا میں شام کو پھر آؤں گی اس نے آہستہ سے کہا اور باہر نکل گئی وہی تنظر جو پہلے ارد کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا اب اس خادمہ کے انتظار میں بے حال ہوا جا رہا تھا وہ خادمہ تنظر کے کمرے سے نکلی اور سیدھی ایک اور کمرے میں داخل ہو گئی اس کمرے میں ایک میز کے پیچھے ارد بیٹھا ہوا تھا وہ بے تکلبی سے ارد کے پاس جا بیٹھی ایسا لگتا تھا جیسے وہ خادمہ نہ ہو بلکہ ارد کی کوئی دوست ہو اور وہ واقعی خادمہ نہیں تھی اور اس جیسی چند اور لڑکیوں کو اردو نے خاص طور پر تربیت دی تھی جو کہ جاسوسی نوعیت کی تھی ان لڑکیوں کے ذمہ یہ کام تھا کہ اگر کوئی جاسوس پکڑا جاتا یا کسی پر جاسوسی کا شبہ ہوتا تو اس کے سینے سے راز نکالنے کے لیے ان حسین لڑکیوں کا استعمال کیا جاتا تھا اور اب اس لڑکی کے ذریعے وہ تنظر کے سینے سے سچ اگلوانا چاہتا تھا کہو کیا رہا اس نے لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اب وہ اس کے ساتھ بیٹھی تھی اور ارد کی انگلیاں اس کے بالوں میں رنگ رہی تھی کچھ کچھ جال میں آتا ہوا محسوس ہو رہا ہے لڑکی نے کہا ویسے میں اسے جتنا سخت جان سمجھتی تھی اتنا وہ ہے نہیں جلدی ہی ہماری مٹھی میں آ جائے گا اس لڑکی نے جس کا نام ارد نے شازی لیا تھا جواب دیا ویسے دولت کا نشہ اس سے بڑھ کر کسی شخص کی کمزوری کیا ہوگی اوپر سے تمہاری زلفوں کا جادو اور آخر میں اس بھیانک اس بھیانک قید سے آزادی کہو کیسا ہے اس نے شاسی کو آنکھ ماری اور دونوں نے کہہ کہا لگایا